اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ سیریل پورٹ سے متعلق سیریل پورٹ کیا ہوتی ہے آپ لوگوں نے نام وغیرہ تو کافی سنا ہوگا ماؤس اور یہ وہ تمام چیزیں آپ اس کے اوپر لگاتے رہے ہیں یہ بیسیکلی ڈیٹا کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے جس طریقے سے کہ آپ انفارمیشن کو کسی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک پہنچا سکتے ہیں یا کسی ایک کمپیوٹر سے ٹرمینل تک پہنچا سکتے ہیں بنیادی طور پہ ایک اسٹینڈرڈ ہے جس اسٹینڈرڈ کے تحت کے ڈیٹا کمیونیکیٹ ہوتا ہے پیرل پورٹ پہ بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈیٹا اس سے بھی کمیونیکیٹ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرنٹر کے ساتھ جس وقت گفتگو کرنی ہوتی ہے تو کمپیوٹر پیرل پورٹ کے ذریعے اس کو ڈیٹا دیتا ہے پیرالل پورٹ اور سیریل پورٹ میں جو بنیادی فرق ہے وہ کہ ڈیٹا کس طریقے سے کمپیوٹر سے ٹرمینل تک کمپیوٹر سے پرنٹر تک پہنچتا ہے یعنی ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک اگر ہم اس کو جنرل بات کریں تو ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک ڈیٹا کس طرح پہنچتا ہے اس طریقے کے اندر جو فرق ہے یہی بنیادی فرق جو ہے وہ پیرالل پورٹ اور سیریل پورٹ میں ہے پیرالل پورٹ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے اندر آٹھ بٹس جو ہیں وہ ان پیرل بٹ بائی بٹ جو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کے اندر آٹھ تارے ہیں جو کہ انفارمیشن کو ڈیٹا کو بائٹ بائی بائٹ پوری بائٹ جو ہے وہ اس میں ایک وقت میں اس کے اوپر موجود ہوتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے وہ بالکل پیرل ٹرانسفر ہوتا ہے جو سیریل پورٹ ہے یہ میں بنیادی طور پہ اگر ہم جب آگے جائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو میں آپ کو اس وقت تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں یہ ریلیونٹ نہیں ہے جب ہم اس کی پروگرامنگ کی طرف جائیں گے ہمارا ویژن بیسیکلی پروگرامنگ کا ہے کہ ہم اس کو پروگرام کیسے کر سکتے ہیں اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں لیکن کچھ پیرامیٹرز اس کے ایسے ہیں کہ جن کو آپ شاید پوری طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے اگر آپ اس ٹرانسمیشن کے طریقے سے تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن نہیں ہوگا سیریل پورٹ جو ہے سیریل پورٹ کچھ اس طریقے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے کہ اس میں دو چیزیں ایک ٹرانسمٹ کرنے والا یعنی بھیجنے والا اور ایک ریسیو کرنے والا ٹھیک ہے یعنی اسے وصول کرنے والا یہ دو اینٹیز ہوتی ہیں جو دو ٹرمینلز ہم لگائیں گے جو دو کمپیوٹرز یا دو دو ڈیوائسز ہم لگائیں گے ٹھیک ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ بھیجنے والا ہوگا اور ایک جو ہے وہ اسے ریسیو کرنے والا ہوگا تو یہ اس طریقے سے یہ بھیجا اس طریقے سے جاتا ہے کہ ایک تار لگی ہوتی ہے یعنی ایک چینل میں ادھر سے ٹرانسمٹ کرنے والا اور ادھر سے ریسیو کرنے والا ایک تار سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان دونوں کے درمیان صرف ایک وائر جا رہی ہوتی ہے یہ اصل میں اسٹینڈرڈ بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کے اندر پیرالل پورٹ میں تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آٹھ تاریں ہمیں لے جانی پڑتی ہیں کنٹرول وائرس کے علاوہ اس کی جو کنٹرول کی تاریں ہیں ان کے علاوہ آٹھ تاریں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں تو وہ کیبل اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس کیبل کا سائز اس کا فزیکل اسٹرکچر جو ہے وہ بڑا ہوگا سیریل کیبل جو ہے سیریل پورٹ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کو صرف ایک تار چاہیے ہوتی ہے ایک ڈائریکشن میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے اگر ڈوپلیکس کمیونیکیشن کرنی ہے یعنی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تو دو تاریں چاہیے ہوتی ہیں صرف دو تاریں درکار ہوتی ہیں اس کمیونیکیشن کے لیے اور ایک کامن گراؤنڈ کی تار چاہیے ہوتی ہے تو کل سمپلسٹ جو ڈوپلیکس کمیونیکیشن میں سیریل کیبل بنتی ہے ٹھیک ہے وہ تین تاروں پر مشتمل ہوتی ہے یہ سادہ ہے اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل وائرز بھی اس کے اندر ہوتی ہیں اگر آپ استعمال کرنا چاہیں انہیں کریں نہیں استعمال کرنا چاہیں نہ کریں ٹھیک ہے وہ کوئی مینڈیٹری وائرز نہیں ہوتی تو اس کی جو سمپلسٹی ہے ہارڈ ویئر کی کہ یہ صرف تین تاروں سے پوری کمیونیکیشن کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ بنیادی طور پہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری اپلیکیشن کے اندر آپ کو سیریل انٹرفیسز ملیں گے آپ ٹرمینل کے ساتھ دیکھیں کوئی ڈم ٹرمینل اگر آپ کو کبھی ایکسپوجر ہو اور آپ جو بڑے کمپیوٹرز ہیں ان کے ٹرمینلز کو اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے مین فریمز وغیرہ کے تو وہ سب کے سب جو ہے وہ سیریل کیبل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کم تاریں چاہیے ہوتی تو اب یہ جو ایک تار ہے اس ایک تار سے پوری انفارمیشن کس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے وہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ جو بائٹ ویلیو ہے ہماری آٹھ بٹیں جو ہیں ان بٹوں کو ایک ایک کر کے وائر پر رکھتا ہے پہلے ایک بٹ رکھی ٹھیک ہے تھوڑی دیر انتظار کیا اتنی دیر انتظار کیا کہ وہ جو اگلی مشین ہے وہ اسے پڑھ لے ٹھیک ہے اس کا کیا میکینزم ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد دوسری بٹ رکھ دی اس کے بعد تیسری بٹ رکھ دی اور اس طریقے سے پوری بٹس جو ہیں وہ ون بائی ون وائر کے اوپر رکھ دی اور دوسری طرف جو پڑھنے والا ہے اس نے اسے ون بائی ون جو ہے وہ اس وائر سے پڑھ لیا اب یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ جو کمپیوٹر ہے بھیجنے والا وہ اسے بٹ بائی بٹ رکھتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی دیر سے یہ مت سمجھنا کہ وہ رکھ کر کے پھر انتظار میں بیٹھ جاتا ہے ایسا نہیں ہے دونوں مشینز کے درمیان ایک چیز پہلے طے ہوتی ہے کہ تم اس اسپیڈ سے ڈیٹا بھیجو گے ٹھیک ہے نا یعنی وہ فکس اسپیڈ جو ہے دونوں کے درمیان وہ طے ہے اور اس اسپیڈ کے ذریعے دونوں مشینز آپس میں سنکرونائز ہوتی ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ این اس وقت جو ہے ڈیٹا یہاں پر پڑا ہوگا چونکہ دونوں کے درمیان اسپیڈ کو ہم کامن کر دیتے ہیں اسپیڈ کو ایک کر دیتے ہیں سیریل کمیونیکیشن میں اس بات بات یہ ضروری ہوتی ہے کہ جو سینڈر اور جو ریسیور ہے ان دونوں کی اسپیڈ ایک ہو ڈیٹا ٹرانسمیشن کی کلاک اسپیڈ نہیں یعنی پروسیسر اسپیڈ نہیں ان کی ڈیٹا ٹرانسمیشن کی اسپیڈ جو ہے وہ ایک ہو دونوں کے درمیان سیم ہو ان کے اسٹینڈرڈ بھی سیم ہو ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر تک میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ وہ سیم ہوتے ہیں اس لیے جیسے ہی وہاں پر بٹ رکھی جاتی ہے اگلے اگلا جو کمپیوٹر ہے اس کمپیوٹر کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ یہ اب اب یہ بٹ رکھی گئی کیونکہ وہ دونوں اسپیڈ کے حساب سے ملے ہوئے اور اس اسٹارٹ بٹ ہم کہتے ہیں پہلی بٹ سے آگے پھر وہ اپنی اسپیڈ کے حساب سے خود کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک اتنی دیر بعد دوسری بٹ ہوگی اور ٹھیک اتنی دیر بعد تیسری بٹ ہوگی اور اس کے حساب سے وہ کمیونیکیشن چلتی ہے چونکہ پہلی بٹ سے یہ ساری کیلکولیشن ہوتی ہے آگے آٹھ نو یا دس جو بٹیں آنی ہیں ہماری ٹھیک ہے ان کی ہر ایک کی ایکوریٹ کیلکولیشن ہوتی ہے کہ پہلی بٹ کے اتنی دیر بعد دوسری اور اتنی دیر بعد تیسری ہے اس وجہ سے دونوں کے درمیان اسپیڈ کا سیم ہونا ضروری ہوتا ہے ایک یہ چیز دوسری چیز یہ کہ دونوں کو اگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ ادھر سے ادھر کتنی بٹس آئیں گی ٹھیک ہے نا یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ دونوں کے درمیان بالکل طے ہونی چاہیے تب جا کر کے سیریل کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنا کام کرے گی ادر وائز یہ کام نہیں کرے گی ادروائز یہ سنکرونائز نہیں ہوگی آپس میں ٹھیک ہے نا ویسے تو ہم اس کو اے سنکرونس کمیونیکیشن کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنیکلی اے سنکرونس ہے ٹھیک مگر ٹائمنگ کی کیلکولیشن کے ساتھ دونوں آپس میں جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ سمجھ لیجئے کہ وہ کر لیتے ہیں کہ آپ اس اسپیڈ سے بھیجیں گے تو اس کو پتا ہے کہ یہاں سے ایج سے پہلی ایج سے یہ جو پہلی ایج ہوتی ہے اسے ہم اسٹارٹ بٹ کہتے ہیں اس کی ایک خاص فارمیشن ہے یہ R S two three two serial standard جو ہے اس کے حساب سے یہ فکس ہے کہ یہ پہلی بٹ ضرور آئے گی وہ جیسے ہی پہلی بٹ آتی ہے وہاں سے آگے پھر وہ کیلکولیشن شروع کر دیتا ہے کہ یہ پہلی آ گئی وہ اصل میں پہلی ٹرانزیشن جو ہے یعنی ون سے زیرو کی طرف یا زیرو سے ون کی طرف یہ جو ٹرانزیشن ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے جیسے ہی ٹرانزیشن آتی ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے بٹ شروع ہو گئی اب یہاں سے آنورڈ پوری timing calculation accurate timing calculation ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ پہلی بٹ ہے تو دوسری بٹ کہاں پر ہوگی اور تیسری کتنی دیر بعد آئے گی اور چوتھی کتنی دیر بعد آئے گی تو دونوں مشینیں جو ہیں وہ اس طرح سنکرونائز کر کے ڈیٹا جو ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف بھیجتی ہیں اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو سیریل کمیونیکیشن جو ہے نا یہ آبویسلی پیرل کمیونیکیشن سے اپنی انہرنٹلی سلو ہوتی ہے کیونکہ یہ بٹ بائی بٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اگر فل کیپیبلٹیز ایک جیسی ہو تو پیرل جو سسٹم ہے وہ آٹھ گنا زیادہ اسپیڈ سے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اپنی سمپلسٹی کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی تقریباً جتنی اس طرح کی کمیونیکیشن ہیں ان کے اندر آپ سیریل پورٹ ہی دیکھیں گے جہاں اسپیڈ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اہمیت تو رکھتی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ اس طریقے سے اسپیڈ متعین ہوتی ہے اسپیڈ کا سیریل کمیونیکیشن کے اندر جو یونٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں باڈ ٹھیک ہے بٹ پر سیکنڈ اس میں جب ہم باڈ کا لفظ استعمال کریں جب آپ کمیونیکیشن میں جائیں گے تو شاید یہ باڈ کے معنی کچھ ذرا فرق ہو جائیں گے لیکن جب ہم اس طرح کی سیریل کمیونیکیشن میں سمپل فارم کے اندر اس لفظ کو استعمال کر رہے ہوں تو باڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے بٹ پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے وہ ڈیٹا بھیجے گا ٹھیک ہے نا اب جتنے بٹ پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے ڈیٹا بھیجے گا آپ بالکل اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ایک بٹ کی جو ٹائمنگ ہے ٹھیک ہے اگر میں ایک ہزار بٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے بھیج رہا ہوں دونوں کے درمیان طے ہو گیا ہے کہ ہم ایک ہزار بٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے کریں گے ٹرانسمیشن آپس میں تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ایک بٹ کی جو ویٹ ہوگی جو ٹائم ہوگا اس کا ایک ملی سیکنڈ ہوگا ٹھیک ہے سیکنڈ کا ہزارواں حصہ جو ہے وہ ایک بٹ کا ٹائم ہوگا اور یہ چونکہ دوسرے کو پتا ہے اس لیے وہ پہلی بٹ کے حساب سے پوری کیلکولیشن اپنی کر لیتا ہے کہ دوسری کہاں ہوگی پھر تیسری کہاں ہوگی پھر چوتھی کہاں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بارڈ ہے بارڈ ریٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ ہمیں سیریل کمیونیکیشن میں سیٹ کرنا ہوتا ہے دونوں طرف سینڈر کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ بارڈ ریٹ کیا ہے ریسیور کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ بارڈ ریٹ کیا ہے تب جا کے ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور جو اس میں استعمال ہوتی ہے بنیادی طور پر ایرر ڈیٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ سیریل کمیونیکیشن ایسی ہے کہ اس میں لمبی تار اگر لگی ہوئی ہے تو کہیں کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے کوئی بجلی وغیرہ چمکی کوئی مطلب اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی الیکٹریکل انٹرفیئرنس زیادہ ہو گئی تو اس میں ڈیٹا کرپٹ ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے ہو جاتا نہیں ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ ڈیٹا کہیں کرپٹ تو نہیں ہو گیا اس میں ایک بٹ اور ایڈیشنل ایڈ کر دیتے ہیں وہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر لیں چاہیں تو نہ ایڈ کریں اسے ہم کہتے ہیں پیرٹی ٹھیک ہے پیرٹی آپ نے شاید ابھی پڑھا ہو یہ بنیادی طور پہ نمبر آف ونز جو ہیں آپ کی جو ڈیٹا بائٹ ہے اس کے اندر نمبر آف ونز آڈ ہیں یا ایون ٹھیک ہے ایک سمپل طریقہ ہے جس طریقے سے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک بٹ اپنی پوزیشن بدل تو نہیں گئی کوئی زیرو ون تو نہیں ہو گیا کوئی ون زیرو تو نہیں ہو گیا ٹھیک ہے نا سنگل بٹ ایررز جو ہیں ان کو پیرٹی کے ذریعے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ایک پیرٹی کی بٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ آٹھ ڈیٹا بٹس اگر آپ رکھ لیں آٹھ ڈیٹا بٹس ہیں ایک اسٹارٹ بٹ اس میں ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بغیر یہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی ایک اسٹارٹ بٹ ہوتی ہے آٹھ ڈیٹا بٹس ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیرٹی بٹ اور ایک کم از کم ایک یا دو ٹھیک ہے کم از کم ایک زیادہ سے زیادہ دو اسٹاپ بٹس ہوتی ہیں تو یہ فریم بن جاتا ہے اس کا پورا کہ ایک اسٹارٹ بٹ پھر ڈیٹا بٹس ٹھیک ہے پھر پیرٹی بٹ اس کے بعد پھر اسٹاپ بٹ یہ ایک پورا فریم ہے اگر سنگل اسٹاپ بٹ آپ کے پاس ہے تو ٹوٹل گیارہ بٹ کا فریم ہوتا ہے جو کہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کی طرف جاتا ہے اب جو آپ کے پاس R S two three two کی پورٹ ہے جیسے میں نے آپ اگر اپنے کمپیوٹر کو دیکھیں تو جو آج کل کمپیوٹر آ رہے ہیں ان میں تو جو پورٹ استعمال ہوتی ہے وہ نو یعنی نائن پنس کی ڈی بی نائن ہم اسے کہتے ہیں ڈی بی نائن کنیکٹر اس کے اوپر لگا ہوتا ہے اس میں نو پنیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ان نو پنوں میں کی اپنی ایک فارمیشن ہے اس میں کافی سارے سگنلز ہوتے ہیں وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا جو انٹرسٹ ہے بنیادی طور پہ وہ تین پنس کے ساتھ ہے فی الحال یعنی یہ جو ہم اپنی اپلیکیشن اس وقت کر رہے ہیں اس میں ہمیں صرف تین پنس کی ضرورت ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میں سمپلسٹ فارم کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کروں گا ٹرانسمٹ ریسیو اور گراؤنڈ ٹھیک ہے یہ تین پنز ہماری جو ہیں یہ پنز آف انٹرسٹ ہیں ان کے علاوہ ہمارا کنیکشن اور نہیں ہوگا تو اب ایک سمپل آپ کو آؤٹ لائن میں میں اس کے کنیکٹر کی جو ڈائگرام ہے وہ دکھا دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ اسے دیکھ لیجئے تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سی یعنی ٹرانسمٹ کی پن کون سی ہے ریسیو کی پن کون سی ہے گراؤنڈ کی پن کون سی ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر آپ کو سگنلز نظر آ رہے ہیں وہ فی الحال ہمارے انٹرسٹ کے نہیں ہیں اور نہ ہم اس پہ زیادہ کوئی ڈسکشن کریں گے کیونکہ اگر ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تو یہ ڈسکشن بہت طویل ہو جائے گی آ, میں اس کو محدود رکھوں گا ان تین پنس کے ساتھ یہ جو ہے یہ نائن پن کے کنیکٹر کا یہ ڈائگرام ہے ٹھیک ہے اس میں پن نمبر ون جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس سائٹ سے یہ اسی سائٹ سے آپ کو کمپیوٹر کے اندر نظر آئے گی پن نمبر ون جو ہے یہ کیریئر ڈیٹیکٹ کا سگنل ہے اس کا فی الحال ہمارے سے کوئی تعلق نہیں pin number two receive data یعنی جو دوسرے کمپیوٹر جو دوسرا کمپیوٹر جو ٹرانسمٹ کرے گا ٹھیک ہے وہ یہاں پر ریسیو ہوگا پن نمبر تھری جو ہے یہ ٹرانسمٹ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے جو یہ یعنی یہ کمپیوٹر جس کا یہ کنیکٹر ہے یہ جب ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے گا تو یہ اس پن پر کرے گا pin number four data terminal ready یہ بھی فی الحال ہمارے لیے کوئی مطلب کام کی چیز نہیں ہے پن نمبر فائیو جو ہے یہ سگنل گراؤنڈ ہے یہ کامن وہ سگنل ہے جو کہ دونوں کے pin pin number number five five آپس میں ملی ہوں گی دونوں کمپیوٹرز کی تب یہ ٹرانسمیشن ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ باقی جو سگنلز ہیں چھ سات آٹھ اور نو ٹھیک ہے data set ready request to send clear to send اور رنگ انڈیکیٹر یہ فی الحال ہمارے یہ بنیادی طور پہ ہارڈ ویئر ہینڈ شیکنگ کے سگنلز ہیں جن کو ابھی فی الحال ہم استعمال نہیں کر رہے اور نہ ہم اس کو زیادہ ڈسکس کریں گے کسی کو اگر انٹرسٹ ہو تو وہ خود ہی دیکھ لے جو سیریل ٹرانسمیشن ہوتی ہے یہ ٹرانسمٹ کرنے والا جو ہے نا یہ اس طریقے سے ٹرانسمٹ کرتا ہے یہ شروع میں پہلی ٹرانزیشن جو ہے یہ اسٹارٹ بٹ کی ہوتی ہے اس کے آگے ڈیٹا بٹس ہوتی ہیں یہ ڈیٹا بٹس جو ہیں یہ ویریبل ہوتی ہیں پانچ سے لے کے آٹھ تک ہم بھیج سکتے ہیں یہ دونوں سائڈ پہ جیسے میں نے کہا باڈ ریٹ جس طرح فکس ہوتا ہے اس طریقے سے ڈیٹا بٹ بھی فکس ہوتی ہے اور دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی آئیں گی بنیادی طور پہ ریسیو کرنے والا جو ہے وہ یہ پہلی جو ٹرانزیشن ہے اسٹارٹ بٹ کی یہ ہائی سے لو جو یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس ٹرانزیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں یہ ٹرانزیشن آتی ہے وہاں سے آگے وہ ساری ٹائمنگ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے جب یہ ڈیٹا بٹس مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر یہ پیرٹی بٹ آئے گی اور پیرٹی بٹ کے بعد ایک یا دو جو سیٹ کی گئی ہیں وہ اسٹاپ بٹس آئیں گی ہیں جو کہ بنیادی طور پہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہاں پہ اینڈ ہو گئی ہے ٹرانسمیشن تو یہ فریم جو اسٹارٹ بٹ سے لے کر کے اسٹاپ بٹ تک یہ جو پورا فریم بنتا ہے اس یہ فریم ہوتا ہے جو R S two three two کا فریم کہلاتا ہے یہ جو ابھی ہم اپنی یعنی اپلیکیشن کے لیے جو استعمال کریں گے کیبل وہ کنیکشن ڈائیگرام اس طرح کی ہوگی یہ ایک یعنی ایک کمپیوٹر کی ٹرانسمٹ جو ہے وہ دوسرے کمپیوٹر کی ریسیو کے ساتھ اور دوسرے کمپیوٹر کی ٹرانسمٹ جو ہے وہ پہلے کمپیوٹر کی ریسیو کے ساتھ سو جو یہ بھیجے گا اس کو وہ ریسیو کرے گا جو وہ بھیجے گا اسے یہ ریسیو کرے گا اور ان دونوں کے درمیان جو گراؤنڈ ہے وہ کامن یعنی دونوں کی گراؤنڈ جو ہے وہ آپس میں جوڑ دی جائے گی سو یہ تین تاروں کا کنیکشن ہوگا بیسیکلی جس کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے اب یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اور جو دو تین پیرامیٹرز آپ کو بتائے ہیں جیسے باڈ ریٹ ہے جیسے پیرٹی ہے جیسے اسٹاپ بٹس ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیزیں جو ہیں آبویسلی ہمیں دونوں طرف سیٹ کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹرانسمیشن جب ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے دونوں کمپیوٹرز کو ہمیں انیشلائز کرنا پڑتا ہے اسٹینڈرڈ پیرامیٹرز کے لیے تاکہ دونوں طرف ایک ہی چیز سیٹ ہو جائے جو بٹ ریٹ ہم دے رہے ہیں جو باڈ ریٹ جو ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کیا کتنے نمبر آف بٹس کے حساب سے یہ یہ ٹرانسمٹ کرے گا اور کتنے نمبر آف بٹس کے حساب سے وہ ریسیو کرے گا یہ دونوں طرف اس کی انیشلائزیشن ہونا ضروری ہے کیا پیرٹی اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے جو ڈیٹا بٹس ہیں اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ پانچ چھ سات اور آٹھ یہ جتنی ہم چاہیں ہم بھیج سکتے ہیں تو وہ کتنی ہیں ٹوٹل کیونکہ جب تک کہ اس پورے فریم کا یہ جو اسٹارٹ بٹ سے لے کر کے اور اسٹاپ بٹ تک یہ پورے فریم کی وٹھ جو ہے وہ دونوں طرف پوری طریقے سے معلوم نہ ہو اس وقت تک یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک طرح سے مطلب اگر میں اس کو کہوں تو یہ غلط نہیں ہے ایک طرح سے اندھی کمیونیکیشن ہے جو بھیجنے والا ہے وہ بھیج دے گا اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ریسیور جو ہے اس کے اوپر کیا سیٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ ریسیور کی ذمہ داری ہے اور اوور آل یہ پروگرامر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایپلیکیشن کے دونوں اینڈس کو ایک ہی اسپیڈ کے اوپر رکھے ادروائز یہ ٹرانسمیشن نہیں ہوگی جو ریسیور ہے وہ جو آئے گا اسے ریسیو کرے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ایررز آ گئی ہیں وہ وہ ہمیں بتا دے گا کہ فریمنگ ایرر ہو گئی پیرٹی ایرر ہو گئی کون سی ایرر ہو گئی یہ بتا دے گا لیکن جو کچھ اس کو ملا ہے ٹھیک ہے وہ رکھ لے گا اپنے پاس تو یہ بنیادی طور پہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہوگی کہ آپ دونوں سائڈوں کے ایک جیسے پیرامیٹر سیٹ کریں ان پیرامیٹرس کو سیٹ کرنے کے دو طریقے ایک طریقہ تو ہے ذرا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں doing it the hard way ٹھیک ہے وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جا کر کے جو اس کی ٹرانسمیشن کی چپ ہے جو کہ بنیادی طور پہ ذمہ دار ہوتی ہے ڈیٹا پروسیسر سے لے کے اس کو کنورٹ کر کے اس پروٹوکول کے مطابق آگے بھیجنے کی اس کو جا کر کے ہم چھیڑیں اس کے مختلف رجسٹرز کے حساب سے ہم اس کو پروگرام کریں اور یہ تمام پیرامیٹرز ہم اس کے اندر سیٹ کریں یہ مشکل ہے اور یہ میں اس ڈسکشن میں جانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ پھر یہ بات جو ہے اتنی اہم نہیں ہے جتنی لمبی ہو جائے گی بایوس جو ہے اس نے بھی ہمیں ایک سروس پرووائڈ کی ہے جو کہ بنیادی طور پہ اسی کام کے لیے یعنی سیریل لنک کے کنٹرول کے لیے ہے وہ انٹرپٹ فورٹین ہیکس جو ہے وہ اس مقصد کے لیے بایوس کے اندر ہوتی ہے جو کہ سیریل پورٹ کے مختلف فنکشنز کو کنٹرول کرتی ہے تو پارٹلی فلی نہیں پارٹلی ہم بایوس کو استعمال کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کو کرنے کے لیے جو فی الحال ہمارے لیے کوئی اتنی یعنی ان کو سمجھنا ہمارے لیے کوئی اتنا اہم نہیں اگر ہم نہیں بھی سمجھیں گے اس کو تو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہمارا کام ہو جائے گا تو وہ کام تو ہم بایوس سے کر لیں اور باقی جو ہے جو کام کے بایوس سے شاید ہم نہیں کر سکتے اس طریقے سے اسے ہم ڈائریکٹ کر لیں تو پھر یہ چیز ذرا آسان ہو جائے گی تو ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک لسٹ جو ہے بایوس سروسز کی جو کہ سیریل پورٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں ان کے پیرامیٹرز وغیرہ بتا دیتا ہوں ان کی سمپل ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ آگے ہم اپنے پروگرام میں اسے استعمال کریں گے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اس وقت ذرا گو تھرو کر لیں یہ ہماری پہلی سروس ہے انٹر فورٹین کی اور بالکل جیسے پہلے ہمارے یعنی بایوس کی سروسز چلتی ہیں اسی طریقے سے اے ایچ میں سروس نمبر ہے سروس نمبر زیرو ٹھیک ہے یہ انیشلائز سیریل پورٹ اب انیشلائز کرنے کے لیے ہمیں اسے ایک طرح سے یعنی جس کو کہتے ہیں پورٹ کے پیرامیٹرز دینے پڑتے ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اے ایل کے اندر ہم پورٹ پیرامیٹرز دیتے ہیں جو ہمیں سیٹ کرنے ہوتے ہیں اور ڈی ایکس میں ہم پورٹ نمبر دیتے ہیں پورٹ نمبر جو ڈی ایکس کے اندر جاتا ہے وہ زیرو کا مطلب کام ون ہے ون کا مطلب کام ٹو ہے ٹھیک ہے زیرو کا کام ون ہے ون کا کام ٹو اسی طرح کام تھری اور کام فور ٹھیک ہے یہ ڈی ایکس میں نمبر ہوتا ہے جس کمیونیکیشن پورٹ کا جس سیریل پورٹ کا ہم یہ پیرامیٹر سیٹ کرنا چاہتے ہیں ریٹرن میں یہ اے ایچ کے اندر لائن اسٹیٹس دکھائے گا اور اے ایل میں ماڈرن اسٹیٹس ہوگا وہ کیا چیزیں ہیں وہ آگے آپ کو پتہ لگ جائیں گی یہ وہ پیرامیٹر ہے جو کہ ہم اے ایل میں بھیجتے ہیں اے ایل میں جو ایک بائٹ بھیجتے ہیں اس کی مختلف بٹس جو ہیں ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بٹ نمبر اس کو ذرا ہم الٹی طرف سے اگر دیکھیں سیون سکس اور فائیو جو ہیں ٹھیک ہے یہ ہیں جو کہ ہمیں باڈ ریٹ اس میں ہم باڈ ریٹ رکھتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر یہ تینوں بٹیں جو ہیں تینوں زیرو ہوں تو ایک سو دس بٹ پر سیکنڈ کے حساب سے ٹرانسمٹ ہوتی ٹرانسمیشن ہوتی ہے ون ہو تو ایک سو پچاسی اس حساب سے پوری لسٹ ہے ٹھیک ہے اور جب یہ یعنی میکسیمم جو اسپیڈ اس سروس سے آپ کو ملے گی وہ جب یہ تینوں بٹس ون ون ون ہو جائیں گی وہ نو ہزار چھ سو بٹ پر سیکنڈ کے حساب سے ٹرانسمیشن ہوگی nine thousand six hundred baud ٹھیک ہے یہ ہوگا ہمارا اگر یہ تینوں بٹیں ون ہوں اس کے بعد بٹ نمبر فور اور بٹ نمبر تھری کمبائنڈ جو ہیں یہ پیرٹی سیٹ کرتی ہیں اس میں دو کمبینیشن جو ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے کہ پیرٹی بٹ نہیں ہے نو پیرٹی زیرو زیرو کا مطلب ہے نو پیرٹی اور ون زیرو کا بھی مطلب ہے نو پیرٹی ٹھیک ہے اس میں زیرو ون جو ہے یہ آڈ پیرٹی کے لیے اور ون ون جو ہے وہ ایون پیرٹی کے لیے ہے اس کے بعد اگلی جو بٹ ہے بٹ نمبر ٹو یہ نمبر آف اسٹاپ بٹس بتاتی ہے کہ آپ کی اسٹاپ بٹ ایک ہے یا اسٹاپ بٹ دو ہے ویسے اگر آپ اسٹاپ بٹ میں آپ ایک رکھ دیں یا دو رکھ دیں اس سے فریمنگ میں کوئی خاص گڑبڑ نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیک ایک ہی کرتا ہے یہ اگر بٹ جو ہے زیرو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اسٹاپ بٹ ہے اور اگر یہ بٹ ون ہو تو دو اسٹاپ بٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے جو دو بٹیں ہیں بٹ نمبر ون اور بٹ نمبر زیرو ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ڈیٹا بٹس بتاتی ہیں آپ کو کہ نمبر آف ڈیٹا بٹس کتنی ہے اگر زیرو زیرو ہو تو پانچ ہے زیرو ون ہو تو چھ ون زیرو ہو تو سات اور ون ون ہو تو آٹھ ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ ایک بائٹ کے اندر جو پیرامیٹرز آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں ان پیرامیٹرز کو آپ اس طرح پیک کر کے ایک بائٹ میں یہ آپ سروس زیرو کے ذریعے انٹ فورٹین کی سروس زیرو استعمال کریں گے تو یہ تمام پیرامیٹرز جو ہیں یہ کمپورٹ کے لیے سیٹ ہو جائیں گے یہ انٹ فورٹین کی سروس ون ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے send character serial write character to port ٹھیک ہے یعنی اگر مجھے ٹرانسمیشن کرنا ہو تو میں یہ سروس استعمال کروں گا اس میں اے ایچ میں زیرو ون ہوگا اور اے ایل میں کیریکٹر ہوگا جو مجھے لکھنا ہے جو بھیجنا ہے ٹھیک ہے ڈی ایکس میں پورٹ نمبر ہوگا جس پورٹ کے ساتھ جس پورٹ کو میں یہ سینڈ کرنا چاہ رہا ہوں ریٹرن میں اگر بٹ سیون کلیئر ہے ٹھیک ہے ریٹرن میں اے ایچ کی بٹ سیون اگر کلیئر ہے تب یہ ٹرانسمیشن سکسیزفل ہوئی ہے اور اگر بٹ سیون سیٹ ہے تو پھر ایرر آئی ہے اگر بٹ سیون سیٹ ہو تو پھر پورٹ نمبر یعنی اے ایچ کی بٹ سکس سے لے کے بٹ زیرو تک یعنی یہ جو چھ بٹیں ہیں یہ سات بٹے ہیں ان سات بٹوں میں پورٹ اسٹیٹس ہوتا ہے یعنی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایرر اصل میں ہوئی کیا ہے ٹھیک ہے یہ بٹ سیون جو ہے یہ صرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایرر ہو گئی ہے اور باقی جو سات بٹے ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کیا ایرر اگر ہوئی ہے یہ اگلی سروس ہے سروس زیرو ٹو یہ ریڈ کیریکٹر فرام پورٹ ہے یہ سروس جو ہے یہ جس طرح کی بورڈ کی ریڈ کریکٹر کی سروس ہوتی ہے یہ بھی سروس جا کر کے وہاں پہ انتظار کرتی ہے کہ کوئی کریکٹر اگر آ جائے تو پھر اسے لے کے واپس آئے لیکن اس کے اندر ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ نارمل کی بورڈ کے اندر نہیں ہوتی وہ یہ کہ اس کا ایک ٹائم آؤٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس وقت تک کے لیے کریکٹر نہیں ریسیو ہوگا تو یہ ایرر دے کر کے واپس آ جائے گی کہ یہ ٹائم آؤٹ ایرر ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اور یعنی اتنی دیر تک میں نے انتظار کیا اور اس وقت تک کیریکٹر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے زیادہ دیر یہاں پہ نہیں رکنا یہ واپس چلی جاتی ہے تو یہ پروگرام سے پھر کنٹرول کر لیا جاتا ہے کہ ٹائم آؤٹ ہو تو دوبارہ کال کر لیں یا آگے جو بھی ڈیسیجن آپ کو کرنا ہے اس کے مطابق وہ آپ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں یہ واپس آ جاتا ہے ریٹرن کے اندر جب یہ سروس ریٹرن کرتی ہے اس میں پیرامیٹر اسی طریقے سے ہیں اے ایچ میں زیرو ٹو اور ڈی ایکس میں پورٹ نمبر ہوتا ہے جہاں سے کہ ہمیں یہ جہاں سے کہ ریسیو ایکسپیکٹڈ ہے جب یہ ریٹرن کرتی ہے تو اے ایچ میں لائن اسٹیٹس اور اے ایل کے اندر ریسیو کریکٹر ہوتا ہے اگر اے ایچ کی بٹ سیون کلیئر ہے تو یعنی اگر کوئی ایرر اکر نہیں کی گئی نہیں ہوئی تو اے ایل کے اندر کریکٹر ہوگا ورنہ وہ کریکٹر جو ہے جو کچھ بھی اے ایل میں آئے گا وہ ریلیونٹ نہیں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا یہ اگلی سروس ہے سروس تھری ٹھیک ہے گیٹ پورٹ اسٹیٹس یہ بنیادی طور پہ اس طرح سے ہے کہ مختلف جو آگے آپ دیکھیں گے ہمیں کئی چیزوں کی یہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ جو سیریل پورٹ ہماری ہے اس وقت کسی ٹرانسمیشن میں تو نہیں لگی ہوئی یعنی ہم نے ایک بائٹ اسے ٹرانسمٹ کرنے کے لیے دی ہے ابھی وہ اسے ٹرانسمٹ کر رہی ہے کہ ہم اسے دوسری بائٹ پکڑا دیں تو ظاہر ہے کہ پہلی والی بائٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ دیکھنے کے لیے کہ سیریل پورٹ میں کوئی کریکٹر تو نہیں ریسیو ہوا ہوا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں چیک کرنے کے لیے یہ ایک سروس ہے جس سے کہ ہم اس کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں وہ اسٹیٹس لسٹ جو ہے وہ ایک آپ کو مل جائے گی نوٹس کے اندر کہ کیا کیا ریٹرن جو ہے اور ابھی جو بائٹ ہے جو واپس آئے گی اس کی بھی میں آپ کو انٹرپریٹیشن دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا کیا چیزیں اسٹیٹس کے اندر ریٹرن کرتا ہے تفصیل اس کی آپ نوٹس میں دیکھ لیجیے گا یہ جو سروس ہے یہ زیرو ایچ میں زیرو تھری رکھ کے اور ڈی ایکس کے اندر جس پورٹ کا آپ اسٹیٹس معلوم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ پورٹ نمبر ڈال کر کے آپ یہ سروس کال کریں گے تو ریٹرن میں یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا اسٹیٹس ہے اے ایچ میں لائن اسٹیٹس آئے گا اور اے ایل میں موڈم اسٹیٹس آئے گا ہمارا انٹرسٹ اس وقت جو ہے وہ لائن اسٹیٹس کے ساتھ ہے موڈم اسٹیٹس کے ساتھ نہیں ہے لائن اسٹیٹس کے اندر جو بائٹ وہ ہمیں ریٹرن کرتا ہے اے ایچ میں اس بائٹ کی یہ انٹرپریٹیشن ہے اس کی جو بٹ نمبر زیرو ہے اگر یہ سیٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ریسیور ریڈی ہے یعنی ریسیور ریڈی سے مراد یہ ہے کہ ریسیور میں کوئی کیریکٹر موجود ہے ٹو بی ریڈ ریسیور نے کچھ ریسیو کر لیا ہے اور وہ اس کے پاس موجود ہے وہ اب ہمیں پڑھنا ہے اگر بٹ نمبر ون جو ہے وہ سیٹ سیٹ ہو جائے لائن اسٹیٹس میں واپس آئے تو یہ اوور رن ایرر کہتے ہیں اسے اوور رن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بائٹ اس نے ریسیو کی آپ نے پڑھی نہیں اور اس کے اوپر پھر دوسری بائٹ آ کر کے لکھی گئی ٹھیک ہے نا تو اس صورت میں اوور رن کا اسٹیٹس سیٹ ہو جاتا ہے یعنی وہ پہلی بائٹ پڑھی نہیں گئی اور دوسری بائٹ نے آ کر کے اس کو لکھ دیا اس کے اوپر لکھ دیا تو یہ والا بٹ جو ہے وہ اسٹیٹس کے اندر سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد بٹ نمبر ٹو ہے یہ پیرٹی ایرر بتاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسمیشن میں کوئی گڑبڑ ہوئی بٹ نمبر تھری جو ہے یہ فریمنگ ایرر بتاتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فریم صحیح نہ ہو اسٹارٹ اور اسٹاپ کا سنکرونازیشن آپس میں نہ ہو تو یہ والی بٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے یہ فریم بتاتی ہے کہ آپ کا وہ فریم جو ہے جو ریسیو کیا گیا ہے وہ فریم ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد اگلی جو بٹ نمبر فور ہے یہ بریک ڈیٹیکٹ ہے یہ ایک خاص سگنل ہوتا ہے جو کہ R S two three two پہ بھیجا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی فی الحال ٹرانسمیشن سسپینڈ ہے ٹھیک ہے وہ نہیں ہو رہی یہ ڈیٹیکشن کے لیے یہ والا سگنل آتا ہے اس کے بعد جو اگلا ہے بٹ نمبر فائیو اس کو ہم کہتے ہیں transmit holding register empty ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسمیٹر جو ہے آپ کا وہ اس وقت ریڈی ہے ایک کریکٹر لینے کے لیے ٹھیک ہے یعنی اس میں دو ہوتے ہیں بفرڈ یہ چیز ہوتی ہے ایک وہ جو اس وقت ڈیٹا بھیج رہی ہوتی ہے دو رجسٹر ہوتے ہیں ایک جو کہ شفٹ رجسٹر اسے ہم کہتے ہیں وہ ڈیٹا بھیج رہا ہوتا ہے اور ایک ہولڈنگ رجسٹر ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہولڈ کرتا ہے جب ٹرانسمیشن ہونے لگتی ہے تو ہولڈنگ رجسٹر سے شفٹ رجسٹر تک یہ چلا جاتا ہے تو جب یہ ایک دفعہ ہولڈنگ سے شفٹ میں چلا جائے تو ایکس ہولڈنگ رجسٹر ایم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ سیریل پورٹ کو آپ ایک اور بائٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بٹ نمبر سکس ہے ہے ٹھیک یہ T T X shift register ایم یعنی نہ اس کے پاس اس وقت کوئی ڈیٹا بھیجنے کے لیے ہے شفٹ رجسٹر اگر ایم ٹی ہو جائے تو کوئی ڈیٹا موجود نہیں نہ ہولڈنگ رجسٹر میں ہوگا نہ یعنی ہولڈنگ رجسٹر کو آپ اس بٹ سے دیکھیں گے شفٹ رجسٹر کو آپ اس بٹ سے دیکھیں گے یہ دیکھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا سیریل پورٹ اس وقت بالکل بزی ہے کوئی چیز باہر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ٹھیک ہے اور بٹ نمبر سیون جو ہے اسٹیٹس کی یہ ٹائم آؤٹ کی بٹ ہے یہ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریسیور ٹائم آؤٹ ہو جائے یا بلکہ اس میں ٹائم آؤٹ جو ہے بیسیکلی ریسیور کا ہی ہوتا ہے ٹرانسمیٹر کا ٹائم آؤٹ نہیں ہوتا ریسیور اگر ٹائم آؤٹ ہو جائے تو پھر یہ والی بٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے یہ تو ہو گئی بایوس سروسز جو کہ سیریل پورٹ کے لیے ہمیں اویلیبل ہیں بایوس کے تھرو اس کے علاوہ جو سیریل پورٹ ہے نا وہ بنیادی طور پہ ایک کمبنیشن آف سرٹن رجسٹرز ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے کہ ہم نے پیرالل پورٹ کو استعمال کیا تھا اس کے ایڈریس کے ساتھ 378 سیونٹی ایٹ ایچ کے ساتھ ڈائریکٹ ہم نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کی تھی اسی طریقے سے ہم سیریل پورٹ کو بھی تھرو پورٹس جو ہے یعنی اس کے جو آئی او پورٹس ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہم اس کو آ, یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم اس کا ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں رائٹ کر سکتے ہیں اس کے مختلف پیرامیٹرز جو ہیں ان کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بتانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ یہ جو سیریل پورٹ ہے یہ جس طرح کے پیرل پورٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انٹرپٹ ڈریون ہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے ہمیں پولنگ نہیں کرنی پڑتی پڑھنا نہیں پڑتا بلکہ وہ ہمیں خود بخود انفارم کر دیتی ہے جب اس کے پاس ڈیٹا موجود ہو یا جب وہ فارغ ہو جائے ان دونوں صورتوں میں اسی طرح پیرل پورٹ یہ سیریل پورٹ کے اندر بھی یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ یہ مختلف کنڈیشنز کے اندر خود بخود ہی یہ اس کا جو انٹرفیس جو چپ ہوتی ہے یہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ مختلف کنڈیشنز میں خود بخود پروسیسر کو انٹرپٹ کر لیتی ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو اس کے جو امپورٹنٹ رجسٹرز ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں بھی بتا دوں تاکہ کئی ایسی اپلیکیشنز آپ کو پریکٹیکل اس میں فیس کرنی ہوں گی جن میں بایوس کی سروسز کافی نہیں رہتی خاص طور پہ اگر آپ انٹرپٹ ڈریون کمیونیکیشن کر رہے ہیں جو کہ عموماً سیریل پورٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ کو وہ انٹرپٹ کی کیپیبلٹی بھی چاہیے ہوگی تو اس وجہ سے جب آپ انٹرپٹ کیپیبلٹی اس میں ڈالنا چاہیں گے تو پھر آپ کو اس کو ڈائریکٹ ایکسیس کرنا پڑے گا تو اس صورت میں آپ کو یہ پورٹس جو ہیں ان کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے تو ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن ان پورٹس کی بھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں یہ جو آپ کے جنرلی ہر کمپیوٹر کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں تو دو کمیونیکیشن پورٹس ہوتی ہیں وہ دو کمیونیکیشن پورٹس جو ہیں وہ دو ایڈریسز کے اوپر میپ ہوتی ہیں بیسیکلی دو ایڈریس رینجز پر میپ ہوتی ہیں کام ون جو ہے اس کا ایڈریس رینج ہوتا ہے زیرو تھری ایف ایٹ سے لے کر کے زیرو تھری ایف ایف تک اور کام ٹو جو ہے اس کا ایڈریس رینج ہوتا ہے زیرو ٹو ایف ایٹ سے لے کر کے زیرو ٹو ایف ایف تک اس کا جو پہلا ایڈریس ہے 3F8 ایف ایٹ یا 2F8 F eight three F eight COM one کے کیس میں 2F8 F eight COM two کے کیس میں اس کو ہم کہتے ہیں اس کا ڈیٹا رجسٹر ہے یعنی اگر ہمیں کوئی یعنی ریسیو ڈیٹا پڑھنا ہو تو ہم 3F8 ایف ایٹ کو ریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان پورٹ کرتے ہیں یہاں سے اور اگر لکھنا ہو تو اسی ایڈریس کے اوپر آؤٹ پورٹ کرتے ہیں تو یہ اس کو ہم ڈیٹا رجسٹر کہتے ہیں اس کا ڈیٹا رجسٹر 3F9 ایف نائن جو ہے یہ انٹرپٹ انیبل رجسٹر ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف انٹرپٹس کو ہم انیبل کر سکتے ہیں مختلف کنڈیشنز کو جن کنڈیشنز پر کہ یہ اپنا انٹرپٹ جنریٹ کرے ٹھیک ہے یہ آپ تھری ایف نائن سے انیبل کرتے ہیں اس میں ڈیٹیل تو اور بھی ہے لیکن جو ہمارے لیے اس وقت ریلیونٹ ہے وہ بٹ زیرو اور بٹ ون ہے بٹ زیرو جو ہے وہ ریسیو ڈیٹا اویلیبل انٹرپٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے اور بٹ ون جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہولڈنگ رجسٹر ایم یعنی اگر ٹرانسمیٹر فارغ ہو جائے تو انٹرپ جنریٹ کرے گی اور اگر ریسیور کوئی ڈیٹا ریسیو کرے تو انٹرپ جنریٹ کرے گی دونوں صورتوں میں یہ دو بٹس ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں اس لیے تفصیل بھی انہی دو بٹس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں آ, اس سے آگے جو ہے تھری ایف اے یہ ریڈ اونلی رجسٹر ہوتا ہے اس پہ آپ رائٹ نہیں کر سکتے انٹرپٹ آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹر یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلے اس میں کہ کئی سورسز آف انٹرپٹ اس کے اندر ہیں تو انٹرپٹ تو ایک ہی جنریٹ ہوتی ہے ان سب کے کیس میں تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انٹرپٹ جو جنریٹ ہوئی ہے اس کی ریزن کیا تھی اس کی وجہ کیا تھی کیا ٹرانسمیٹر ایمٹی ہو گیا کیا ریسیور نے کوئی ڈیٹا ریسیو کر لیا کوئی ایرر آ گئی کنڈیشن اس میں بھی یہ انٹرپٹ جنریٹ کرتا ہے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ والا رجسٹر استعمال ہوتا ہے اس کی بٹ زیرو جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی انٹرپٹ پینڈنگ ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگر یہ بٹ زیرو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرپ پینڈنگ ہے اور اگر بٹ ون ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انٹر پینڈنگ نہیں ہے بٹ ون سے بٹ تھری تک یہ جو تین بٹس ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ انٹرپٹ کا سورس کیا تھا کس وجہ سے انٹرپٹ آئی ان تمام سورسز کے اندر جو ہمارے لیے ریلیونٹ سورسز ہیں ریلیونٹ کمبینیشنز ہیں وہ زیرو زیرو ون ٹھیک ہے یعنی یہ بٹ ون جو ہے وہ ون ہوگی اور باقی بٹس جو ہے وہ زیرو ہوں گی زیرو زیرو ون جو ہے یہ بتاتی ہے ہمیں کہ transmit holding register empty ہے یعنی ہمارا ٹرانسمیٹر اس وقت ریڈی ہے ready to receive a character یعنی ہم اگر کوئی چیز ٹرانسمٹ کرنا چاہیں تو ٹرانسمیٹر جو ہے وہ فارغ ہے یعنی transmitter is ready to receive a character zero one zero جو ہے یہ کمبینیشن یہ بتاتی ہے کہ receiver has got a character یعنی receiver has received a character یعنی باہر سے ریسیور کے پاس ایک کیریکٹر پڑا ہوا ہے جب بھی یہ کریکٹر پورا ریسیو کر لے گی تو انٹرپٹ کرے گی انٹرپٹ کرنے کے بعد ہم اس رجسٹر کو پڑھیں گے اور اس کمبینیشن کو دیکھیں گے کہ کیا ریسیور کی وجہ سے انٹرپٹ آئی ہے یا ٹرانسمیٹر کی وجہ سے انٹرپٹ آئی ہے ان دو کیسز کے اندر جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں لیکن چونکہ اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اس لیے میں آپ کو وہ نہیں بتا رہا ہمارے لیے یہی دو جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں اس کے بعد 3FB ایف بی ہے یہ ریڈ رائٹ رجسٹر ہے لائن کنٹرول کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو آپ نے ابھی آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا سروس زیرو جو بتائی تھی جہاں سے ہم پیرٹی سیٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم اسٹاپ بٹس اور یہ تمام چیزیں سیٹ کرتے ہیں یہ لائن کنٹرول رجسٹر سے سیٹ ہوتی ہیں ڈیٹا بٹس اسٹاپ بٹس اور پیرٹی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بریک بھی انیبل کرتا ہے لائن کنٹرول رجسٹر کے اندر جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کا باڈ ریٹ سیٹ کرنے کی یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے باڈ ریٹ بہتر ہے کیونکہ باڈ ریٹ سیٹ کرنے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چونکہ خاصی اس موقع پر کمپلیکس ہے لہذا میں اس کو یہاں سے نہیں استعمال کروں گا اس کو میں بایوس سے ہی استعمال کروں گا لہذا اس کی میں ڈیفینیشن کو یہاں پر اسکپ کر رہا ہوں اس کے بعد 3FD ایف ڈی ایڈریس جو ہے یہ جتنے میں ایڈریسز آپ کو بتا رہا ہوں 3F8 F eight three F D وہ بالکل اسی طرح سے میپ ہوں گے 2F8 F eight two F D جو بھی ہم پورٹ دوسری استعمال کریں گے تو 3FD ایف ڈی جو ہے وہ لائن اسٹیٹس رجسٹر ہے یہ مور اور لیس وہی چیز ہے جو کہ اسٹیٹس یعنی بایوس سے ہمیں اسٹیٹس ریٹرن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تمام ایررز کی کنڈیشن جو ہے اگر بٹ زیرو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ڈیٹا ریسیور میں موجود ہے بٹ ون اوور رن کو بٹ ٹو پیرٹی کو بٹ تھری فریمنگ کو بٹ فور بریک کو bit five transmit holding register کو bit six transmit shift register کو اور یہاں پر بٹ سیون جو ہے وہ ریزرو ہوتی ہے یہ بٹ سیون یہاں پر یہاں پر ریزرو ہے لیکن بایوس اسے ٹائم آؤٹ انٹرپٹ کے طور پہ استعمال کرتی ہے کیونکہ ٹائم آؤٹ کا یہاں پہ آپ کو کوئی یعنی فنکشن جو ہے وہ اس جگہ پہ نہیں ملتا تو وہ بایوس کے کنٹرول میں ہوتا ہے بٹ سیون اس کے علاوہ بھی کچھ رجسٹر اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو زیادہ تر موڈیم سے ریلیٹڈ ہیں موڈیم کے مختلف فنکشن جو ہیں وہ ان سے کنٹرول ہوتے ہیں اور ان سے اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے وہ میں اس میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ فی الحال ہمارا جو تعلق ہے وہ موڈیم کے ساتھ نہیں ہے سیریل کمیونیکیشن کے ساتھ ہے یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ بایوس کس طریقے سے سروسز دے رہی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ریڈ ہے رائٹ ہے اسٹیٹس ہے اور انیشلائزیشن ہے یہ تمام چیزیں بایوس میں بھی موجود ہیں اور پارٹلی انیشلائزیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں parity stop read write direct port کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو بتانے کا ایک مقصد جو تھوڑا سا ہے میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگر آپ بایوس کے ساتھ استعمال کریں گے تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ جو ہارڈ ویئر ہینڈ شیکنگ کے سگنلز ہیں نا بایوس یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہارڈ ویئر ہینڈ شیکنگ کے سگنلز بھی موجود ہوں گے تو وہ جو کیبل میں نے آپ کو بتائی ہے جو تھری وائر کیبل ہے ٹھیک ہے ٹرانسمٹ ریسیو آپ جوڑ کر کے آپس میں اور گراؤنڈ کامن کر کے یہ نارملی بایوس کے ساتھ کام نہیں کرے گی اگر آپ بایوس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بازار سے ایک کیبل مل جائے گی اسے کہتے ہیں نل موڈیم کیبل ٹھیک ہے نل موڈیم کیبل اگر آپ استعمال کریں تو پھر بایوس کے تھرو آپ جو چاہیں اس میں کر سکتے ہیں ایک تو یہ چیز ہے اور دوسرا یہ کہ میں خود چاہتا تھا کہ آپ کو دونوں طرف سے اس کو پارٹلی بایوس کے تھرو اور پارٹلی ڈائریکٹ جو کمپورٹ ہے اس کو ایکسس کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا جائے کیونکہ جب آپ انٹرپ ڈریون کام کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو ڈائریکٹ ایکسس کی ضرورت ہوگی پھر بایوس جو ہے وہ آپ کی مدد کو اتنی نہیں آ سکے گی انیشلی صرف یہ انیشلائزیشن وغیرہ کے حد تک تو کام کر دے گی لیکن اس کے بعد انٹرپ ڈریون کام جو ہے وہ نہیں کر سکے گی تو یہ ریزن ہے بیسیکلی آپ کو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بتانے کا میں جو آپ کو ڈسپلے کرانا چاہتا ہوں وہ ہے بیسیکلی انٹرپ بیسڈ ٹھیک ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ جتنی چیزیں ہیں میں اس کے اندر جمع کر دوں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی اور چیز جو ہے وہ جاننے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے انٹرپٹس کے ساتھ تھوڑا سا اس میں ایک دو چیزوں کا اور بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے ایک تو جیسے ریئل ٹائم انٹرپٹس کی جو پیکولر چیزیں ہیں کہ بھئی آپ رجسٹر کا اور ان تمام چیزوں کا حساب رکھیں گے اس کے علاوہ آپ انٹرپٹ کو پراپرلی ہک کریں گے آپ انٹرپٹ کنٹرول رجسٹر کو یہ انٹرپٹ کنٹرولر کو بتائیں گے کہ یہ آپ کی انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے وہ ختم ہو گئی وہ تمام چیزیں تو آپ لوگ کئی دفعہ کر چکے ہیں اس کو دیکھ چکے ہیں اس تفصیل میں جائے بغیر جو سیریل پورٹ ہے سیریل پورٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا یعنی ایک ٹیکنیکل وہ ہے جو کہ نارملی اس طریقے سے زیادہ بیان نہیں ہوتا ڈاکومینٹس میں لیکن اس کے اندر ایک بٹ ہے یعنی اس کے موڈم کنٹرول رجسٹر جو کہ میں نے آپ کو اس کی تفصیل نہیں بتائی کیونکہ وہ ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں تھا لیکن موڈم کنٹرول رجسٹر کے اندر ایک بٹ ایسی ہے کہ جس بٹ کو اگر آپ سیٹ نہیں کریں گے تو اس کی انٹرپٹ انیبل نہیں ہوگی جس طرح کہ ہمارے پیرالل پورٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی انٹرپٹ انیبل کرنے کے لیے اس کے اندر اس کے کے کنٹرولز اندر ایک جگہ پہ جا کر کے اس کی ایک بٹ سیٹ کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے وہ ایکسٹرنلی سرکٹری کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ یہ جب تک کہ آپ وہاں جا کر کے اس کو اسپیسیفکلی اس ہارڈ ویئر کے لیے انیبل نہیں کریں گے وہ انیبل نہیں ہوگی اسی طریقے سے اس میں بھی ایک چیز ہے کہ موڈم کنٹرول رجسٹر جو ہے اس کا ایڈریس ہے تھری ایف سی ٹھیک ہے تھری ایف سی ایڈریس جو پورٹ کا ہے اس پورٹ پر اس کی جو بٹ تھری ہے اسے آپ کو ون کرنا ہوگا جب آپ اس بٹ تھری کو ون کر دیں گے تو بیسیکلی سیریل پورٹ کی جو انٹرپٹس ہیں وہ انٹرپٹ کنٹرولر تک راؤٹ ہوں گی جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ پیرل پورٹ کے اندر بھی ایک بٹ تھی جس بٹ کو جب ہم ون کرتے تھے تب پیرل پورٹ کی انٹرپٹ جو ہے وہ انٹرپٹ کنٹرولر تک راؤٹ ہوتی تھی بالکل ویسے ہی طریقہ یہاں پہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ ایک بٹ ہارڈ ویئر کے اندر بھی موجود ہے اس کے پرٹیکولر یعنی پورٹ کی ہارڈ ویئر میں بھی ہے جس کو اگر جب تک آپ سیٹ نہیں کریں گے اس کی انٹرپٹ جو ہے انٹرپٹ کنٹرولر تک راؤٹ نہیں ہوگی فی الحال ہماری ڈسکشن کی حد تک یہ بات بس اتنی جاننا کافی ہے کہ ایف سی پورٹ کی بٹ کو آپ کو ون کرنا ہوگا ٹھیک ہے تاکہ سیریل پورٹ کی انٹرپٹ جو ہے وہ انٹرپٹ کنٹرولر تک پہنچے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہے وہ جاننے والی وہ یہ کہ کون سی انٹرپٹ جو ہیں وہ بیسیکلی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں کام ون جو ہے وہ آئی آر کیو فور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اور کام ٹو جو ہے وہ آئی آر کیو تھری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ ذرا آرڈر اس کا تھوڑا سا الٹا ہے COM COM one I R Q four کے ساتھ اور COM two I R Q three کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یعنی کام ون کو اگر میں انیبل کروں گا تو آئی آر کیو فور آئے گی ٹھیک ہے اور کام ٹو کو انیبل کروں گا تو آئی آر کیو تھری آئے گی ویسے تو آرڈر میں ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ کام ٹو کی جو پرائیورٹی ہے وہ کام ون سے تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن بہرحال جس طریقے سے وہ سسٹم سیٹ ہوا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ COM two I R Q three کے ساتھ اور COM one I R Q four کے ساتھ ہے تو اب آئی آر کیو فور کو انیبل ہمیں کرنا ہے اپنے انٹرپٹ کنٹرولر کے اندر وہ آپ دیکھ چکے ہیں اس کو کس طریقے سے انیبل اور ڈسیبل کرنا ہے انٹرپٹ کنٹرول کنٹرولر کا جو رجسٹر ہے اس کے اندر آپ کو اسے زیرو سیٹ کرنا پڑے گا تب وہ انیبل ہو جائے گی اگر آپ ون سیٹ کریں گے تو وہ ڈسیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یعنی اب اس کا اسٹیپ جو ہمارا بنتا ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ ہم انیشلائزیشن کریں پہلے جو باڈ ریٹ ہمیں چاہیے جو پیرٹی چاہیے جو اسٹارٹ بٹس کا جو بھی وہ سیٹ اپ ہے پہلے ہم اسے کریں اس کے بعد پھر ہم اپنی انٹرپٹ سروس روٹین جو کہ بیسیکلی اس وقت جو میں لگا رہا ہوں وہ ریسیور کی سائٹ پر لگا رہا ہوں ٹرانسمیٹر کی سائٹ پہ مجھے فی الحال ضرورت نہیں ٹرانسمیٹر کیونکہ میری مرضی کے مطابق اسے ٹرانسمٹ کرنا جب میں کی پریس کروں گا تب ٹرانسمٹ کرے گا ٹھیک ہے نا تو میں جو ہے اس کے صرف ریسیور کی انٹرپٹ کو انیبل کر رہا ہوں مثال کے طور پہ آپ کو مثال کے طور پہ کر کے دکھا دیتے ہیں باقی وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ چیزیں کس طریقے سے انیبل اور ڈسیبل ہوتی ہیں مختلف پورٹس پہ مختلف بٹس کے حساب سے تو وہ اس کی وہ نہیں ہے ابھی جو پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا وہ پروگرام جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے انٹرپٹ کے تھرو اور ریسیو کر کے سیدھا اسکرین پہ ڈمپ کر دیتا ہے اور وہ کچھ زیادہ اس میں آپ کو بیلز اینڈ ویسلز جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے اس کا سمپل کام اتنا ہے کہ وہ جو بھی سیریل پورٹ سے ریسیو کرے کیریکٹر کو اسے اسکرین پر ڈمپ کر دے ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا پورشن جو پروگرام کا ہے مثال جو میں آپ کو ایگزامپل دکھانے جا رہا ہوں دوسرا پورشن یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کی پریس ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کوئی کی دبی ہے بایوس سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی کی اگر کوئی کی پریس ہو تو وہ مجھے بتا دے ٹھیک ہے نا اگر مجھے کی مل جائے تو آگے میں اسٹیٹس چیک کرتا ہوں اسٹیٹس چیک کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے اگر آپ اسٹیٹس چیک نہیں کریں گے تو ابھی اگر فرض کیجئے کہ ہولڈنگ رجسٹر کے اندر آپ نے ایک ڈیٹا رکھا ہے ٹھیک ہے ایک ڈیٹا ہولڈنگ رجسٹر میں ہے ایک ڈیٹا شفٹ ہو رہا ہے تو یہ چیک کیے بغیر آپ دوسرا ڈیٹا نہیں رکھ سکتے ہولڈنگ رجسٹر میں کہ ہولڈنگ رجسٹر خالی ہے یا نہیں اگر ہولڈنگ رجسٹر خالی ہوگا تب آپ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ہولڈنگ رجسٹر میں ڈالیں گے اور اس کو وہاں ڈالنے کے بعد یہ ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارا اتنا ہی کام ہے کیونکہ آگے پھر جو R S two three two کے لیے سیریل کمیونیکیشن کے لیے جو چپ لگی ہوئی ہے وہ خود اس کو بٹ بائی بٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس طریقے سے خود کنورٹ کرتی ہے تو ہمارا ویژن جو سیریل پورٹ کا نظر آئے گا ہمیں ٹھیک ہے ہارڈ ویئر تو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پروسیس ہوتا کس طریقے سے ہے لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وہ سیریل نہیں ہوتا ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وہ پیرالل ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک ایٹ بٹ پورٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ایٹ بٹ پورٹ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ آیا کیسے وہ اس چپ کا کام ہوتا ہے جو کہ اس پرٹیکولر چیز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے تو اب ایک اوور آل جو ویژن میں نے آپ کو بتایا اپنے پروگرام کا جو کہ میں بھی آپ کو ایگزامپل اس کی دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ انٹرپٹ ڈریون ریسیو ہے ٹھیک ہے اور نارمل پولنگ سے اسٹیٹس کو چیک کر کے دیکھ کے کہ ہاں جی ہولڈنگ رجسٹر جو ہے وہ اس وقت ایم ٹی ہوا یا نہیں ہوا اگر ایم ٹی ہو گیا تو جو بھی کی بورڈ سے میں نے ڈیٹا پڑھا ہے وہ اس میں لکھ دوں ٹھیک ہے بس یہ سمپل چیز ہے ریسیو ہوا ہوا ڈیٹا اسکرین پہ ڈسپلے کرنا ہے اور جو کی بورڈ سے مجھے ڈیٹا ملا ہے اسے دوسرے کمپیوٹر کو بھیج دینا ہے یہی پروگرام دونوں کمپیوٹرز پر چل رہا ہے تو بیسیکلی ہوگا یہ کہ اس کی بورڈ پہ میں جو کیریکٹر پریس کروں گا وہ دوسرے کمپیوٹر کی اسکرین پہ نظر آئے گا اور اس کی بورڈ دوسرے کمپیوٹر کی کی بورڈ پہ جو کی پریس کروں گا وہ پہلے کمپیوٹر کی اسکرین پر نظر آئے گا تھوڑا سا پروگرام اسٹرکچر آپ کو دکھا دیتے ہیں پھر اس کا آپریشن دکھا دیتے ہیں یہ ہمارا بیسیکلی سمپل اس کو چیٹ تو خیر نہیں کہنا چاہیے بس یہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ یعنی کی بورڈ میں جو کی پریس ہو رہی ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کرنے کا ایک سمپل چھوٹا سا پروگرام ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہم کلیئر اسکرین کرتے ہیں وہ ہمارے اس کے لیے ہم نے اپنے اپنی جو روٹین ہے اسی کو استعمال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے لکھی تھی اس کے بعد یہ سیریل پورٹ انیشلائزیشن کا کوڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو نمبر ہم دے رہے ہیں وہ اس طرح دے رہے ہیں کہ نو ہزار چھ سو بارڈ ہمیں چاہیے اور آٹھ ڈیٹا بٹس ہیں ہمارے پاس پیرٹی ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں اور ایک سٹاپ بٹ ہے جو کہ ہم اس کے اندر انیشلائز کر رہے ہیں تو اس طریقے سے جو ہمارا نمبر بنتا ہے جو کہ ہم بایوس کو سروس زیرو کے تھرو پاس آن کریں گے تاکہ وہ یہ تمام چیزیں سیٹ کر دے کہ نو ہزار چھ سو بارڈ ہوں اور آٹھ ڈیٹا بٹس ہوں no parity one stop bit وہ نمبر ہمارا بنتا ہے ای e تھری ٹھیک ہے hexadecimal E e three یہ نمبر ہے جو کہ ہم سروس زیرو کے ذریعے دیتے ہیں اس سے یہ سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں اپنی آئی ایس آر جو ہے وہ ہک کرنی ہے آئی آر کیو فور کے ساتھ تو اگر کاؤنٹ کریں گے ہم پتا ہے کہ آئی آر کیو زیرو جو ہے وہ انٹ ایٹ کے ساتھ میپ ہے تو اس کے حساب سے اگر ون بائی ون کاؤنٹ کرتے چلے جائیں تو آئی آر کیو فور جو کہ کام ون کی انٹرپٹ ہے وہ انٹ سی کے اوپر میپ ہوگی انٹ زیرو سی ٹھیک ہے زیرو سی ہیکسا ڈیسیمل جو ہے اس کے اوپر I R Q four map ہوگی تو جو اسٹینڈرڈ ہمارا ہک کرنے کا طریقہ ہے انٹرپٹ کو اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی آئی ایس آر کو انٹ سی پر ہک کر دیا اب کام ون کی انٹرپٹ جو ہیں وہ ہماری آئی ایس آر کی طرف راؤٹ ہو جائیں گی اس کے بعد انٹرپٹ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا موڈم کنٹرول رجسٹر کے اندر وہ بٹ تھری کے ذریعے اس کی انٹرپٹ جو ہے وہ ہم نے انیبل کی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو جگہ ہے جہاں پہ ہمیں یہ انٹرپٹ کو انیبل کرنا ہے وہ انٹرپٹ انیبل رجسٹر جو ہماری سیریل پورٹ کا ہے زیرو تھری ایف نائن ٹھیک ہے اس کے اوپر جا کر کے ہم نے ریسیو انٹرپٹ جو ہے اس کو انیبل کر دیا باقی تمام انٹرپٹ ہم نے ڈسیبل کر دی کیونکہ ہم انہیں استعمال نہیں کر رہے اب تیسرا مرحلہ آتا ہے اس کا کہ یہ تو تمام یعنی ایکسٹرنل ہارڈ ویئر تک تو یہ بات طے ہو گئی تمام چیزیں جو ہیں وہ انیبل ہو گئیں اس کے بعد ہمیں اس انٹرپٹ کو انیبل کرنا ہے اپنے پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر کے اندر ٹھیک ہے تو بٹ فور جو ہے ہمارے register zero zero X two zero یعنی ٹوینٹی ہیکس کے اوپر یہ بھی آپ نے پہلے کیا ہوا ہے کی بورڈ کے کیس میں ہم نے آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ اس کو انیبل ڈسیبل کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے آئی آر کیو فور کو انیبل کرنا ہے تو وہ بٹ فور کے ساتھ آبویسلی میپ ہوئی ہوئی ہے اس بٹ کو ہم انیبل کر دیتے ہیں تاکہ اب ہمارا پروگرامیبل انٹرپٹ کنٹرولر جو ہے وہ آئی آر کیو فور کو ریسپونڈ کرنا شروع کر دے گا اور اس کو راؤٹ کرنا شروع کر دے گا انٹ سی جو ہماری software interrupt int C ہے اس کی طرف یہ ہے ہمارا سیٹ اپ کا پورا سلسلہ اس کے بعد ہمارا مین لوپ آ جاتا ہے مین لوپ جو ہے اس کے اندر سمپل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ انٹرپٹ روٹین جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ لگ چکی ہے اس کی میں آپ کو ڈسکرپشن ابھی دکھاتا ہوں مین لوپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریڈ کرے گی کی بورڈ سے ٹھیک ہے انٹ سکسٹین کی سروس زیرو یہ کال کر کے چلی جائے گی وہ بایوس اسے گریپ کر لے گی ٹھیک ہے اب اس کے گریپ کرنے سے مجھے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ میری جو ریسیو کی سیریل سیریل روٹین ہے وہ انٹرپ ڈریون ہے لہٰذا اگر درمیان میں کوئی ریسیو ہوگا تو وہ خود بخود کام کرے گی اپنا یہ چاہے جو ہے اپنے بایوس کے لوپ کے اندر پھنسی رہے کی بورڈ پریس کو یہ ویٹ کر رہی ہے جب تک کی بورڈ پریس نہیں ہوگا اس وقت تک یہاں سے سروس واپس نہیں آئے گی جب یہ واپس آئے گی تو اے ایل کے اندر وہ کریکٹر پڑا ہوگا جو کہ میں نے پریس کیا ہوگا اب یہ جو کریکٹر ہمارے پاس اے ایل میں ہے اسے ہمیں کام پورٹ کے اوپر بھیجنا ہے لیکن جب ہم اس کی جو یعنی بایوس سے جب ہم اس کا اسٹیٹس پڑھیں گے تو یہ ایل ڈسٹروائے ہو جائے گا اس لیے اسے پہلے ہمیں سیو کر لینا چاہیے تو اس کو ہم اسٹیک پر سیو کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بایوس کال کرتے ہیں اور بایوس کال کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسمٹ ہولڈنگ رجسٹر جو ہے ہمارا وہ خالی ہے یا نہیں یعنی ٹرانسمیٹر ہمارا بزی تو نہیں ہے یہ اسٹیٹس پڑھنے کے لیے ہم انٹ فورٹین کی سروس تھری استعمال کر رہے ہیں اور اس کی اس یہ سروس جب ریٹرن کرے گی ہمارے پاس تو بٹ فائیو میں یعنی اے ایچ رجسٹر کی بٹ فائیو کے اندر یہ اسٹیٹس ہوگا کہ ٹرانسمٹ ہولڈنگ رجسٹر کی کیا صورت حال اگر یہ بٹ ون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسمٹ ہولڈنگ رجسٹر جو ہے وہ ایم ٹی ہے اور ہم جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اے ایل میں اسے ہم سیدھا اٹھا کر کے پورٹ پر لکھ دیں گے ڈائریکٹ آؤٹ کریں گے تھری ایف ایٹ کے اوپر ٹھیک ہے نا اور جو ہے یہ ٹرانسمیشن اس کی جو ہے وہ آٹومیٹکلی پھر چپ کی ذمہ داری ہو جائے گی یہ تو ہمارا مین لوپ ہے یہ لوپ جو ہے وہ انڈلیسلی چلتا رہے گا کی بورڈ سے کریکٹر لیا اور اسے سیدھا سیدھا جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر دیا اس کے بعد یہ تھوڑی سی ہماری وہ روٹین ہے جو کہ انٹرپٹ کا فنکشن کر رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ انٹرپٹ کی سروس روٹین ہے اس کے اندر سمپل چیز جو ہے یہ جب ہم اس جگہ پر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوا ہے انٹرپٹ کا اب دو باتیں یہاں پر ہیں کہ چونکہ ہم نے انیبل ہی صرف ریسیو کا انٹرپٹ کیا ہے اس لیے یہ ریسیو کے کیس میں ہی آئے گا لیکن ہم اس کو احتیاطاً جو ہے جسٹ آپ کو بتانے کے لیے ہم انٹرپٹ آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹر سے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس یہ جو پرٹیکولر انٹرپٹ اکر ہوا ہے جس کی وجہ سے کہ میں اس وقت آئی ایس آر میں آیا ہوں اس کی ریزن کیا تھی ٹھیک ہے نا اور اگر اس کی ریزن جو ہے وہ یہ تھی کہ ریسیور نے کوئی کریکٹر ریسیو کیا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمبر آئے گا اس کے اندر یہاں پر ریسیور جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے زیرو ون زیرو زیرو جو ہے یہ لوور نیبل کے اندر ہونا چاہیے تو اگر یہ بٹ اس کی سیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریسیور نے کوئی کریکٹر ریسیو کیا ہے اور اس کیس کے اندر میں کریکٹر کو ڈائریکٹلی 3F8 جو کہ ہمارا ڈیٹا پورٹ ہے ٹھیک ہے اس سے میں پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد اسے میں یہیں اسی روٹین کے اندر میں اسے اسکرین پر لکھ دیتا ہوں اسکرین پہ لکھنے کے لیے جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے وہ ویسے تو سمپل ہمارا وہی ہے جو آؤٹ کیئر کا ہمارا طریقہ ہے لیکن اس کے لیے ہم نے ایک پوائنٹر بنا لیا ہے جسٹ ٹو سمپلیفائی تھنگس کہ اس پوائنٹ ہر ایک کیریکٹر جو ہے وہ اگلے لوکیشن کے اوپر لکھا جا رہا ہے وہ ایک لوپ کی طرح چل رہا ہے وہ ویریبل جو ہے وہ ایک ویریبل بنا کر کے اسکرین پوز کا ایک ویریبل بنا کر کے ہم نے اس کے اندر پوزیشن رکھی ہوئی ہے اس پوزیشن اس ویریبل کو پڑھ کے ٹھیک ہے اس کرنٹ پوزیشن کے اوپر ہم وہ کیریکٹر لکھ دیتے ہیں اور اسے ایک انکریمنٹ کر کے واپس سیو کر دیتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ ہم اگلی کیریکٹر لوکیشن جو ہے اس کے اوپر لکھیں جب ہمارا یہ ویریبل جو ہے وہ چار ہزار پہ پہنچ جاتا ہے یعنی ہماری اسکرین پوری بھر گئی ہے کیریکٹر سے تو ہم پھر اسکرین کو کلیئر کر کے دوبارہ زیرو سے شروع کر دیتے ہیں اب یہ جو پروگرام ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اور ایگزیکیوٹ کر کے دکھانے کے لیے یہ سیٹ اپ ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے چونکہ یہ کمیونیکیشن کا پروگرام ہے اس لیے اس کے لیے دو کمپیوٹرز درکار ہے یہ دونوں کمپیوٹرز جو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ان پہ وہی پروگرام جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہی پروگرام ان کے اوپر ایگزیکیوٹ ہونا ہے اور یہ دونوں کمپیوٹرز اپنی یعنی ان کی جو کمیونیکیشن پورٹ ہے R S two three two port جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں دونوں کی کام ون جو ہے وہ ہم نے آپس میں جوڑی ہوئی ہے تار کے ذریعے اب جب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کرے گا تو اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کمپیوٹر کے کی بورڈ کے اوپر کوئی کی پریس کریں گے تو وہ اس کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر نظر آئے گی اور اگر ہم اس کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ کوئی کی پریس کریں گے تو وہ اس کمپیوٹر کی اسکرین پر نظر آئے گی یہ بیسیکلی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا پروگرام کے اندر جس طریقے سے ہم نے پروگرام کیا ہے وہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے تو اب اس کو اگر ہم ایگزیکیوٹ کریں دونوں کمپیوٹرس کے اوپر تو یہاں پہ ہم نے ایگزیکیوٹ کیا اب یہ بلینک ہو گئی اسکرین اور اب ہم اس کو اس کمپیوٹر کے اوپر اگر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی اب یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مطلب اس انتظار میں ہے کہ کوئی کی کسی سائٹ پر پریس ہو تو اس کو دوسری سائٹ پہ بھیجا جائے اور اگر اس سائٹ پہ پریس ہو تو اس کے اس سائٹ پہ بھیجا جائے اور اس کو ریسیو کر کے پروگرام جو ہے اسے اسکرین پر ڈسپلے کرے تو اگر میں یہاں پہ یعنی کوئی چیز پریس کرتا ہوں مثال کے طور پہ اگر میں ہیلو ورلڈ لکھتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیز تو میں ادھر پریس کر رہا ہوں اس کمپیوٹر پر مگر وہ ڈسپلے جو ہے وہ اس کمپیوٹر کے اوپر آ رہا ہے اس کا یہ اسی پروگرام کے تھرو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اس کی لاجک اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بالکل اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طریقے سے یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے اگر کوئی بھی کی جو مثال کے طور پہ یہ کیز جو ہیں وہ اگر میں یہاں پہ پریس کروں اس کمپیوٹر کے اوپر تو وہ کیز جو ہیں وہ اس کمپیوٹر کے اوپر نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کی ان کی پریسز کی یہ ان دو کمپیوٹرز کے درمیان جو ہے وہ ہو رہی ہے اپنے سیریل پورٹ کے تھرو ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم